جناب عبداللہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں بنی ہاشم کے چند جوانوں کی مائیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گیا ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر میں قیرات کرتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں انہیں کہا گیا شاید آپ اپنے دل میں پڑھتے تھے کہا تیرا بھلا ہو یہ صورت پہلی سے بھی بدتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معمور بندے تھے آپ کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا آپ نے اسے پہنچا دیا آپ نے ہمیں لوگوں سے الگ کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا سوائے تین باتوں کے یہ کہ وضو کامل کریں صدقہ نہ کھائیں اور گدھے کو گھوڑی سے جفتی نہ کرائیں سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ